فوائد اور جو کچھ مجھے فرمایا گیا ہے مختصر وقت میں انشاءاللہ بیان کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا محمد اقبال صاحب سعیدی دامت برقا ملالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دوستوں سے اور آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں بنیادی طور پر ایک دو باتیں سمجھا کر پھر آیات کا ترجمہ کرتا ہوں ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بات سچی ہے اس میں کوئی شبہ آواز آ جائے نہیں اس کے باوجود ہم اللہ تعالی سے ڈرتے نہیں اس کی فرما برداری نہیں کرتے فرما برداری کا مطلب کہنا ماننا کیوں سب جانتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم سات کوٹریوں میں بند ہو جائیں اللہ سے چھپ سکتے نہیں ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں پتا ہوگا میں دل میں کیا خیال رکھے ہوئے ہوں اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ وہ علی نہیں بذات صدور جو کچھ تینوں میں ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے اس کو کوئی بتانے والا نہیں وہ خود سے سب کچھ جانتا ہے کیا بات ہے کوئی آدمی دوست کوئی بڑا ساتھ ہو اس کا لحاظ کرتے ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر پرواہ نہیں کرتے باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے بھائی بھائی کو سمجھا رہا ہے استاد شاگرد کو پیر مرید کو ساری دنیا سمجھانے میں لگی ہے اثر کیوں نہیں ہوتا اخباروں نے اشتہاروں میں لکھا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے السان ہری سن علا مام انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے اس کا حریف ہوتا ہے اس کی ہرس زیادہ ہوتی ہے پہلی بات تو میں نے آپ سے یہ پوچھنی ہے آپ اپنا بھلا کرنا چاہتے ہیں یا نقصان جتنی آوازیں آئیں وہ بھلا کرنا چاہتے ہیں باقی کا ارادہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یا سب چاہتے ہیں بھلا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ بول لگا ہو کہ فلانا ڈاکٹر تیس سالہ تجربہ کار ہے آپ کہتے ہیں یہ سیاح آدمی ہے سمجھدار ہے اس کو تیس سال کا چالیس سال کا پچاس سال کا تجربہ ہے اس کی بات جو ہے وہ وزن والی ہوگی یہ سیاح ہے اس کی بات مان لو تیس سال چالیس سال کا تجربہ ہو تو آپ کی نظر میں آدمی سیاح ہو جاتا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک انسان کے تیس چالیس سال کے تجربے کی بنیاد پر اس کو سیاح ماننے کو اس کی بات ماننے کو تیار ہے بتاؤ رب سے زیادہ اچھی اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کسی کی ہو سکتی ہے پھر کیوں نہیں مانتے کہیں طبیعت کا پردہ خواہشات کا پردہ اپنے آپ کو جی جاتا ہے یوں کروں شریعت منع کرتی ہے مگر خواہش کے درمیان میں آڑے آ گئی اللہ کو نہیں مان رہے ہیں اپنی طبیعت کے پیچھے چل رہے ہیں ایک زندگی ہے پانی زندگی ایک زندگی انسانی زندگی ایک زندگی ایمانی زندگی ایک حیوانی زندگی ہے ایک انسانی اور ایک ایمانی حیوانی زندگی جہاں چاہا جو چاہا کھا لیا جہاں چاہا ہگ لیا موٹ لیا کوئی پروانی جانور پھرتے ہیں اسی طرح انسان کرنے لگ جائے تو وہ حیوانی زندگی عقل کے مطابق چلے انسانی زندگی اور شریعت کے مطابق چلے تو ایمانی زندگی میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے انسان سے لے کر آج تک انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے ان کا پتلا بنایا اپنی عزت والی روح سے پھونکا انہیں اللہ نے پہلا انسان بنایا سب ان کی اولاد کوئی گوڑا ہے یا کالا پیلا ہے یا نیلا سب ان کی اولاد جانتے ہیں نا وزیر ہے یا امیر غریب ہے کچھ ہے سب ان کی اولاد جب مان لیا کہ حضرت آدم پہلے انسان تو مجھے بتائے حضرت آدم کی زندگی ایمانی زندگی تھی یا نہیں ہی وہ کامیاب تھے اس سے لے کر آج تک تقریباً دس ہزار سال کی مدت بتائی جاتی ہے کہ دس ہزار سال پہلے تقریباً حضرت آدم علیہ السلام ہوئے آج تک جتنے انسانوں کے نام آپ یاد کریں ان میں وہی لوگ نظر کامیاب آئیں گے جن کی زندگی ایمانی زندگی تھی دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ابھی ہزار سال گزرا نیو ملینیم پوری دنیا کہہ رہی نیا ہزاریہ انہوں نے انٹرنیٹ کمپیوٹر کھولا پوری دنیا سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے اچھے آدمی اس ہزار سال میں کون لگے پوری دنیا سے پوچھتے رہے جہاں جہاں انٹرنیٹ کا رابطہ تھا سب سے پوچھتے رہے انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا یہودیوں سے پوچھا بد مذہبوں سے پوچھا ہندوؤں سے پوچھا آپ کی پوجا کر کرنے والوں سے پوچھا جس جس سے پوچھا سب نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اچھا انسان کوئی نہیں سب نے مانا سب نے مانا کہ اس سے اچھا انسان کوئی اور نہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی پاک کی زندگی ایمانی زندگی تھی یا نہیں تو آج آپ اس زندگی کو اپناتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں کسی کو مسئلہ ہے کہ مجھے پیسے کم ملتے ہیں کوئی کہتا ہے میرا مکان چھوٹا ہے کوئی کہتا ہے میری نوکری جو ہے وہ پکی نہیں ہے کوئی کسی مشکل کو ظاہر کرتا ہے کوئی کسی مشکل کو میں آپ کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ نبی پاک کے سچے غلام بن جائے دنیا آپ کی ہو جائے گی بس اتنا سا ہے مسئلہ اس میں کیا کرنا پڑتا ہے طبیعت کو کچلنا پڑتا ہے شریعت کو ماننا پڑتا ہے مطلب صبح صبح اٹھے تھے خوش نصیب ہیں جو اذان کی آواز پر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں باقی جو ہے وہ اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو تکیا بھی اوپر رکھ لیتے ہیں تاکہ آواز نہ آئے نیند نہ ٹوٹے ایسے بھی تو ہے اذان کی آواز آ رہی ہے ایمان کہتا ہے نماز پڑھ اللہ کے آگے جھک جا سارا دن اچھا گزرے گا جب دن کی ابتدا اللہ کے نام سے اللہ کی عبادت سے کرے گا تیرا سارا دن کامیاب گزرے گا طبیعت کہتی ہے بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے گہری نیند آئی ہوئی ہے اگر نیند ٹوٹ گئی تو پھر جاگنا ہے سارا دن پھر اگلی رات جا کے کہیں نیند ملے گی تو دو گھنٹے اور سو لوں یہ موقع پھر کہاں ملے گا بڑی میٹھی بڑی گہری نیند آ رہی ہے طبیعت کہہ رہی ہے سو جا شریعت کہہ رہی ہے مقابلہ شروع ہو گیا طبیعت کا اور ذرا اونچی کہیے گا آپ نے شریعت کا کہنا نہیں مانا طبیعت کا مانا طبیعت کو قوت مل گئی شریعت کو آپ نے کمزور کر دیا سوتے دن چڑھ آیا سورج نکلا آپ اٹھے اٹھ کے آئے جناب باتھ روم گئے حاجت جو بھی ہے لفا کی اب شیشے کے سامنے آئے چہرہ دیکھا منہ پہ ہاتھ پھیرا تو لگا کے کچھ بال ذرا نکل آئے ہیں سامنے شیب پی رکھی ہے برش رکھا ہے کریم رکھی ہے طبیعت کہہ رہی ہے پلیٹ فارم صاف کرو شریعت کہتی ہے اللہ نے اگائی ہے رکھ داڑھی رکھ شریعت کہتی ہے داڑھی رکھ طبیعت کہتی ہے داڑھی مون آپ نے طبیعت کا کہنا مان لیا گاڑی رکھوں گا لوگ ملا کہیں گے مولوی کہیں گے صوفی بھی کہیں گے اچھا نہیں لگے گا یار گاڑی کے پھر میں سینما نہیں جا سکوں گا گاڑی کے پھر میں پرانا کام نہیں کر سکوں گا میں نے تو ساری باتیں کرنی ہے آپ نے پکڑا روپ پکڑ دیا اللہ ابانا نہیں چھوڑتا اور آپ صاف کرنا نہیں چھوڑ بتائیں طبیعت کی فتح ہوئی یا شریعت کی جواب دیجیے طبیعت تیار ہونے لگے کپڑے سامنے ہیں کون سا لباس پہننا ہے کون سا نہیں جو شریعت بتاتی ہے وہ نہیں پہن رہے جو طبیعت کہتی ہے وہ پہن رہے گن کے جائیں کھانا سامنے آیا چھری بھی رکھی ہے کانٹا بھی رکھا ہے چمچا بھی رکھا ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ چھری کانٹے سے کھانا جائز نہیں مگر اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ چھری کو دھوئیں گے کپڑے سے صاف کریں گے کپڑے میں جو جراثیم وہ پھر اس میں آ جائیں گے آپ اس سے کوئی چیز کاٹیں گے وہ جراثیم ساتھ جائیں گے ہاتھوں سے کھائیں گے ہاتھ دھو کر کھائیں گے ہاتھوں کو دھونا ہے پہنچنا نہیں ہے تاکہ تولیے میں جو جراثیم ہے دوبارہ ہاتھ کو نہ لگ جائیں آپ کھائیں ہاتھوں کا لواب بھی ساتھ جائے گا آپ کی صحت بھی ہوگی سنت پر عمل بھی ہوگا ثواب بھی ہوگا فائدہ بھی ہوگا آپ کہتے ہیں لوگ کہیں گے یار یہ تو ابھی تک آتی ہے پکڑی چھری اور جناب آپ نے رگڑا اس کو ڈبل روٹی ہو اور مکھن لگایا بریڈ کو جس طرح چاہا کھایا کھانے کے بعد باہر نکلے طبیعت کہتی ہے لوگوں کو دیکھ عورتیں جا رہی ہیں بے پردہ دیکھ شریعت کہتی ہے نگاہ نیچی رکھ آپ گنتے جائیے صبح سے لے کر شام تک آپ کتنا کہنا شریعت کا مانتے ہیں کتنا طبیعت کا مانتے ہیں جواب جب آپ دیکھیں گے شریعت جبتی نظر آئے گی طبیعت پتا کرتی نظر آئے گی بتائیے مسئلے طبیعت سے حل ہوتے ہیں یا شریعت سے حل ہوتے ہیں تو پھر شریعت کا کہنا کیوں نہیں مانتے طبیعت کو دبانا پڑے گا مجھے بتا کیا تھا وہ لوگ ان کے لیے پہاڑ بھی مشکل نہیں تھے دریا بھی مشکل نہیں تھے نبی کا صحابی جا رہا ہے مسلمانوں کا لشکر ساتھ ہے آگے دریا آ گیا لشکر والوں نے اپنے کمانڈر سے پوچھا صحابی رسول سے پوچھا یہ دریا آ گیا ہے بتاؤ دریا کا دریا اس ایک کا پیالہ تجھ میں رہ گیا ہے وہ مجھے دے دے دریا نے پیالہ اچھال کر دے دیا کوئی کہانی نہیں سنا رہا کتابوں میں واقعہ موجود ہے بتانا چاہتا ہوں جب کے غلام رہو گے مسئلے رہیں گے مشکلیں رہیں گی کامیاب نہیں ہوگے نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا روکا ہے کسی نے نہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں تم ڈاکٹر بھی بنو انجینئر بھی بنو دنیا کو پتا کرو پہلے اپنے دل کو پتا کرو اور مسلمان بنو جب تم نبی کے غلام بن جاؤ گے یہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی آج سے اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے وہ لندن جائیں یا امریکہ ان کی داڑھی ان کے چہرے پہ رہتی ہے پگڑی ان کے سر پر رہتی ہے ان کو تو اپنے گرو کا طریقہ اتنا پیارا ہو حالانکہ ان کا گرو کوئی نبی نہیں تھا کوئی امام نہیں تھا اس کی پیروی کرنے پر کوئی اجر نہیں ہے جو میرے نبی کی پیروی کرتا ہے وہ تو رب کا پیارا بن جاتا ہے اچھا ہے مسلمان کو اپنی مسلمانی پر ناز نہیں آج قرآن سنائے تو لوگ ایک کام سے سن کر دوسرے کام تک جانے نہیں دیتے وہیں سے نکال دیتے کیوں یہ کیوں ہو گیا آج ٹیلی ویژن کی بات آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے ریڈیو رسالوں کی بات زیادہ اپیل کرتی ہے قرآن کی اپیل نہیں کرتی صرف اس لیے کہ طبیعت کو حاوی کر لیا شریعت کو کمزور کرتے جا رہے ہو جاگو میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نہ بچائے کوئی بچا سکتا ہے جواب دیجیے اللہ نہ چاہے کوئی بارش برسا سکتا ہے اللہ نہ چاہے کوئی آپ کو زندگی دے سکتا ہے تو جب اللہ ہی سے سب کچھ ملنا ہے تو پھر اس اللہ کے سچے فرما بردار بن جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے زمین مر زمین میں فساد نہ پھیلاؤ فساد نہ کرو لوگوں کو صحیح طریقوں پر صحیح عقیدوں پر صحیح آمال پر رہنے دو تو آگے سے کیا کہتے ہیں انما نحن موسو فسادی کہتے ہیں ہم تو بھلائی کر رہے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں ہم اگر بستر لوٹا اٹھا کر گلی گلی پھر رہے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی برا سکھائیں ہم تو ان کے کلمے درست کراتے ہیں نمازیں درست کراتے ہیں ان کے عقیدے درست کراتے ہیں اللہ بال قلعہ یشو آگاہ ہو جاؤ ہے کتے کے اطلاع کرنے والے نہیں یہ فسادی ہے اور انہیں خود اپنے فسادی ہونے کا شعور سمجھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں دوسروں کی اطلاع کر رہے ہیں حالانکہ بیڑا گرک کر رہے ہیں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی کیوں اس لیے کہ جو کچھ شریعت و سنت نے بتایا یہ اس کے مطابق نہیں ہے نام تو شریعت کا لیتے ہیں نام تو سنت کا لیتے ہیں مگر جو طریقے اور جو کچھ سکھاتے ہیں وہ شریعت سے دوری کی باتیں ہیں شریعت اور سنت کیا بتاتی ہے قرآن نبی کی تعظیم سکھاتا ہے یہ تعظیم سے روکتے ہیں قرآن نبی سے محبت سکھاتا ہے یہ نبی سے محبت کو روکتے ہیں قرآن شاعر اللہ کی تعظیم سکھاتا ہے یہ نہیں سکھاتے قرآن اولیاء سے وابستگی بتاتا ہے یہ نہیں بتاتے تو جو قرآن بتا رہا ہے یہ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو بتائیے اصلاح کر رہے ہیں یا فساد کر رہے ہیں جواب دیجیے میں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کسی کا نام اور کوئی کہ جی ہمارا رگڑا لگ رہا ہے تو کی داڑھی میں چلتا میں نے نام کسی کا لیا نہیں بتانا کیا چاہتا ہوں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ دیکھا جائے مسلم معاشرہ کیوں بدحالی کا شکار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہمیں ملا صحابہ کے ذریعے اہل بیت کے ذریعے اولیاء کے ذریعے آج ان کے طریقے کو چھوڑ کر نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں تو یہ نئے طریقے جو نکالے ہیں لوگوں نے قرآن کی بات اور ہے یہ اپنی رائے بتاتے ہیں تفصیل رائے کرتے ہیں اپنی سمجھ کو دوسروں پر لازم کرنا چاہتے ہیں مسلط کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں دیکھو جو قرآن نے سکھایا جو نبی نے بتایا وہ سچ ہے تمہاری بات درست نہیں آئیے اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ کن باتوں کو اصلاح کہتے اللہ نے کن باتوں کو فساد کہا ذرا ان کی جھلک دکھانی ہے تاکہ ہم پہچان لیں کہ ہمیں کس طریقے پر چلنا ہے یہ آیت جب اتری تھی اس وقت اس کے پہلے مخاطب کون تھے علماء بیٹھے پوچھو صحابہ کے جن لوگوں کو کہا جاتا ہے صحابی کون ہے صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں ایمان رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایسے شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں صحابی کیا کہتے ہیں ایک تو تھے صحابہ دوسری طرف سے مشرقین عرب کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ایک درمیانی جنس تھی ایک طرف تو یہ ایمان والے صحابہ کے نام دوسری طرف مشرقین تھے کافر تھے ایک درمیان والے تھے نہ ادھر کے نہ ادھر کے ان کے لیے کیا ہے ان کا حال کیا تھا بھائی دالمگینا آ منو جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے مومنین صالحین سے ملتے تھے کہتے ہیں ہم سب کچھ مانتے ہیں ہم غوث پاک کو بھی مانتے ہیں ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں ہم مزاروں کو بھی مانتے ہیں ہم نبی کا نام سومنا بھی مانتے ہیں ہم مثال ثواب بھی مانتے ہیں میلاد بھی مانتے ہیں جب ادھر آئے تو یہ کہہ دیا اور جب اس طرف گئے ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے سمجھ نہیں آئی وہ ہے کدھر کے لیکن آپ نے جان لیا کہ ادھر آئے تو ادھر کی کہہ دی ادھر آئے ادھر کی کہہ دی ان کو قرآن نے کہا منافق کیا کہا سب کی آواز آئیے منافق منافق کی نشانی یہ ہے اس کے دل میں کچھ اور زبان پر زبان پر کلے میں ایمان کے مگر دل میں ایمان نہیں مسلمان کے دل میں ایمان تو زبان پر بھی ایمان کافر کی زبان پر کفر تو دل میں بھی کفر کافر کا ظاہر و باطن ایک مومن کا ظاہر و باطن ایک مگر یہ جو درمیانی جنس منافق اس کی زبان کی حالت کچھ اور دل کی حالت کچھ اور تو ان منافقین سے جب کہا گیا جو اس دور کے منافقین وہ پہلے مخاطب آتے یہ ہم کی زمین ان کی طرف جاتی ہے ان منافقوں سے جب کہا گیا زمین میں فساد نہ کرو کیا فساد کرتے تھے صحابہ کے رام نبی کی تعظیم کرتے تھے تو یہ اس سے روکتے تھے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے یہ اس سے روکتے تھے وہ نبی پاک کے تبرکات کی تعظیم کرتے تھے یہ مذاق اڑاتے تھے اللہ پرماتا دیکھو تم غلط ہو فساد نہ کرو وہ آگے سے کہتے قالون علّما نہ اطلاع آتے ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھے ہم کو بلائی کرتے ہیں صحیح بات کرتے ہیں اللہ نے کیا فرما اللہ لا یشرو یہ جو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں جو پکے فسادی ہیں انہیں خود بھی اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وقت میں یہ منافق تھے تو کیا آج منافق نہیں ہے جواب دیجیے یقیناً ہوں گے ورنہ کہنا پڑے گا کہ اس دور میں منافق نہیں تو یہ زمانہ اس سے بہتر اور ایسا ہو نہیں سکتا خود نبی پاک پر ہیں خیر القرون کرنی نہیں کرنا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر کر دس سال سے لے کر یا بیس سال سے لے کر سو سال تک کی مدت کو لوگوں نے شمار کیا کہ تیس کسی نے چالیس سو سال اور تو یہ تین سو برس تک لوگ کہتے ہیں رونے تھا حضور نے فرمایا خیر القرون کرنی سب سے بہتر میرا زمانہ سمل نذینہ یلون ہوں سمن لذینہ یلون ہوں سمل نظینہ یلون ہوں اس کے بعد پھر اس کے بعد بعد پھر اس کے بعد تو یہ تین سو برس کی مدت لوگ شمار کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین دور تھا تو جب اس دور میں منافق تھے تو آج بھی ہوں گے بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے وہ کچھ ان سے بہتر یہ ان سے بھی بگڑے ہوئے ہوں گے ماننا پڑے گا تو پتا کیا چلا ہم نے جان لیا آج بھی منافق ہے اب دیکھنا یہ ہے وہ کن باتوں سے روکتے تھے یہ کن باتوں سے روکتے ہیں ہم کن کے طریقے پر ہیں یہ کن کے طریقے پر ہے یہ پتا چل جائے تو معلوم ہو جائے گا کون فسادی ہے اور کون نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں آئیے آپ کو ایک بات سنا ہوں آپ کہیں گے کہ کچھ لوگ ہیں تبلیغ کے نام پر نکلتے ہیں کوئی مل جائے تو اسے کہتے ہیں کلیما سناؤ وہ فوراً دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں نا اس نے تو کلمہ ہی پڑھایا کیا برا کیا پھر اس کو کہتے ہیں آؤ ذرا کچھ اللہ رسول کی باتیں کریں لے جائیں گے ایک طرف بٹھائیں گے پہلے تو باتیں کریں گے وہ جن میں کوئی اختلاف نہیں دو تین دن وہ آنے لگ جائے گا آہستہ آہستہ اس کو کہیں گے تعظیم شرک ہے مزار پہ جانا ہے چھڑکے شرک ہے آہستہ آہستہ کیوں یہ جو شکاری ہوتے ہیں نا شکاری جب جال ڈالتے ہیں نا جنگل میں پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں اس نے اگر دیکھا کہ پرندے آئے ہیں تو وہ انہی پرندوں کی آواز لگاتے ہیں شکاری تیتر کی آواز بٹیر کی آواز بگلے کی آواز تو وہ جانور سنے تو اس کو لگے جیسا کوئی میرا اپنا بلا رہا ہے تو وہ اپنے کی آواز سن کر آئے گا جب جال میں پھنس جائے گا اس کو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ آواز تو دھوکہ تھی کہ میری آواز لگا کر مجھے بلایا پھسلایا گیا اصل میں معاملہ یہ میرا نہیں یہ میرا ہم جنس نہیں یہ تو کوئی اور ہے اگر وہ پہلے ہی دوسری آواز لگائے بتائیے پرندہ آئے گا کیونکہ وہ کہے گا یہ تو دوسرے کی آواز ہے میرے ہم جن کی آواز نہیں تو یہ بھی اگر پہلے دن ہی آپ کے پاس آ کر کہہ دیں گے نا یہ غلط یہ غلط ہو سکتا ہے آپ قابو نہ پہلے آپ کی ہی آواز لگا کر قابو کرتے ہیں تو جب آپ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ شرک بے در یہ حرام یہ نہ جائے تو پہلے چونکہ قابو کر لیا ہے اب آپ کو وہ پٹی پڑھاتے ہیں تو آپ اس بولی کو جانتے نہیں کہ یہ تو دانا پھینکنے والی بات ہے پھنسانے والی بات ہے آپ اگر یہ بات اصلاح کر رہے ہو اب یہ آپ کے پاس اور کہیں کلمہ پڑھو تو آپ کہیں گے جی پہلے تم پڑھو تو کہیں گے ہم تو پڑھتے ہی ہم تو پڑھانے آئے ہیں ان سے وہ کیوں پڑھا رہے ہو وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے لاہور میں یونیورسٹی میں لڑکے تھے ہفتے کی رات چھٹی منا کر آئے رات کو دیر سے جناب آئے کہ صبح چھٹی آرام سے سوئیں گے نوجوانی کی نیند آپ جانتے ہیں وہ رات کے دو ڈھائی بجے آئے جناب گھوم پھر کے آ کے جناب سو گئے بستر پر ادھر کہیں ان کی ٹولی وہاں پہنچ گئی صبح صبح جا کے دروازہ کٹ فجر کے ٹائم وہ لڑکے گہری نیند جوان سوئے ہوئے ایک نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی کہ کون دروازہ پیٹ رہا ہے جب دروازہ کھولا تو سامنے یہ کھڑے ہوئے تھے یہ سمجھ گئے سمجھ گئے ہاں, ہاں۔ یہ کھڑے ہوئے وہ بڑا حیران کے لیے جی اتنا کیا بات ہے کلمہ پڑھا اس کو بڑا غصہ آیا جی کلمہ پڑھانے کا کون سا طریقہ دروازہ کھینچ کے مجھے رات کے ٹائم جگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھو خیر اس کو غصہ تو بہت آیا مگر اس نے کلمہ پڑھ دیا کہنے کے دوسرے کو نہیں پڑھاؤ اس نے کہا یہ خود اٹھا لو وہ دوسرا آگے بڑھا اس کو جناب علاج بڑی مشکل سے اٹھایا اور جب وہ اٹھا کیا بات ہے کلمہ پڑھو اس نے کہا کیوں بدل گیا کیا میں رہا ہوں مجھے اس طرح اٹھا کے تم کلمہ پڑھا رہے ہیں کلمہ پڑھانے کا کون سا طریقہ تھا تم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے اس طرح کلمہ پڑھانا یہ پتا آپ کو کلمہ کہنے سے کبھی پڑھنا ذرا ان کی ایک نبی کے پاس کتابوں میں روایت موجود غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا آ کر کہنے لگا جی کلمہ پڑھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلمہ میں بار بار پڑھوں گا مگر تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا کہیں اللہ اس بات پر ناراض نہ ہو جائے تو نے میرے دشمن کا کہنا کیوں مانا بات سمجھ میں آ رہی ہے بظاہر تو آپ کو کام نیکی کا ہی بتاتے ہیں مگر ان کی نیت درست اللہ فرماتا ہے یہ اصلاح نہیں کر رہے پکے فسادی ہیں ان کی نیت درست نہیں اصلاح کے نام پر یہ کیا کر رہے ہیں فساد پھیلا رہے ہیں کیوں اب دیکھیں کلمہ پڑھا کے کہیں گے ادھر آؤ یہ صرف یہاں کی بات نہیں ذرا توجہ سے سننا ایک آدمی پیسے جمع کرتا ہے میں مدینہ منورہ جاؤں مکہ مکرم آ جاؤں حج کروں عمرہ کروں زیارہ کروں اس نے پیسے جمع کیے درخواست دی نام نکلا بڑی مشکل سے جناب ٹکٹ وغیرہ سب کچھ لے کے کتنے مرحلے گزرے جہاز میں بیٹھا گدہ پہنچا وہاں پہ بھی جو تکلیفیں پیش آئیں اٹھائیں وہ جناب مدینہ منورہ پہنچ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مسجد مسجد نبوی حرم شریف میں گیا وہاں جا کر نبی پاک کے روزے پر سلام کر رہا ہے وہاں بیٹھا یہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہتے ہیں عجیب ادھر ایک مسجد نور ہے ادھر چلو وہاں اللہ رسول کی باتیں ہیں گی جی۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ جو مسجد نبی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہندوؤں کی باتیں کر رہا ہے وہ کہ سکھوں کی باتیں کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے تم وہاں سے مسجد نبوی سے اس کو نکال کے اپنی مسجد میں لے جانا چاہتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ایک طرف کہتے ہو کہ نبی کی مسجد کے سوا کسی اور کی طرف سفر کرنا جائز نہیں دوسری طرف مسجد نبوی سے نکال کے اپنی طرف لے کر جاتے ہو تمہیں تو یہ کہنا چاہیے اے آنے والے بازاروں میں وقت ضائع نہ کر زیادہ نیند کر کے وقت ضائع نہ کر جتنا ٹائم ملے جہاں گزار نہیں پھر کبھی زندگی ہے موقع ملنا ہے یا نہیں جتنا ٹائم ملے جہاں نفل پڑھ قرآن پڑھ تم وہاں سے بھی نکال کے اس کو لے جاتے ہو مجھے بتاؤ نبی کی مسجد سے نکال کر اپنی طرف لے جانا کیا یہ سراط مستقیم سیدھا راستہ جواب دیجیے اللہ پرما ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اب ان لوگوں کا طریقہ دیکھے منافقوں نے مسجد دیرار بنائی تھی انہوں نے اسی جگہ پر مسجد تعمیر کر لی اب نبی کی مسجد سے نکال کر لوگوں کو لے جانا یہ فساد ہے یا نہیں جواب دیجیے آج ہم میلاد کی محفل سجائیں درود و سلام کی محفل سجائیں یہ نہیں پسند کرتے اپنے اجتماع میں لے جانا پسند کرتے ہیں کہتے ہیں میلاد کرنا تو میں پوچھنا چاہوں گا مجھے بتاؤ صحابہ کے رام حج ہر کے سوا کس اجتماع میں شرکت کون سا اجتماع ان کا سالانہ ہوتا تھا کس نام سے ہوتا تھا کوئی بتاؤ تمہارا یہ اجتماع بدت ہے میلاد نہیں تمہاری کتابوں سے ثابت ہے صحابہ نے میلاد منایا تمہارے بڑوں نے روایتیں لکھی ہیں میں بتانا چاہتا چاہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو خود فسادی ہیں مگر چونکہ ان کو اپنے فسادی ہونے کی خبر نہیں یہ آپ کو بہتاتے ہیں ورنہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج دنیا کے ملکوں میں چلے جاؤ ان کو کیوں آزادی دے رکھی ہے کافروں نے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جس قسم کا لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہمیں کن مسلمانوں سے خطرہ ہے ان مسلمانوں سے خطرہ ہے جو یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں جو یا علی کے نعرے لگاتے ہیں جو یا غوث کے پہ نعرے لگاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے کتنے جوش والے ہیں کیسے ایمان والے ہیں اور یہ وہ ہے جنہوں نے ہر موقع پر دشمنوں کا ساتھ دیا پاکستان بنا تو انہوں نے دشمنوں کا ساتھ دیا آج بھی دیکھ لو ان کے ڈانڈے دوسروں سے ملتے ہیں یہ کبھی ایمان والوں سے ملتے نظر نہیں آئیں گے میں یا غوث مدد پکارتا ہوں یہ امریکہ سے مدد مانگتے ہیں میں ولیوں سے مدد مانگتا ہوں یہ سے مانگتے ہیں اور ہماری مدد کو صرف کہتے ہیں غیروں کی مدد کو اپنے یہ حلال اور اپنا نصیب سمجھتے ہیں تو پتا کیا چلا یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں یہ نبی ولی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں میں بتانا چاہتا ہوں اے لوگوں کرو مجھے بتاؤ آج ہزار سال کا دور اٹھا کے دیکھ لو چودہ سو برس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو مجھے بتا دو کامیاب کون ہوئے کامیاب ابھی کے اکبر ہوئے کامیاب فاروق اعظم ہوئے کامیاب عثمان غنی ہوئے کامیاب علی شیر خدا ہوئے کامیاب اشرا مبشرہ ہوئے پدر والے اوپ والے ہوئے کربلا والے ہوئے صحابہ بیٹھ ہوئے کامیاب امام آزم ہوئے کامیاب غوث آزم ہوئے کامیاب خواجہ غریب نواز ہوئے ان لوگوں کو بھی ماننا پڑا میں بتاؤں آپ کو جتنے اولیاء ہیں سب سنی نظر آتے ہیں اور اولیاء کامیاب ہے تو الحمد یہ دلیل ہے کہ کامیاب سنی ہے اللہ ہم نبی کا نام سن کر چومتے چومتے ہیں یا نہیں سب چومتے ہیں جتنے چومتے ہیں آواز لگائے الحمد للہ یہ کس کی سنت ماشاء اللہ کسی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابو بکر ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ کسی کو تو پتا ہے سنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت میں رکھا ان کی پیشانی سے چمکتا تھا انہوں نے کہا یا اللہ میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے ان کے انگوٹھے کے ناخنوں میں اس کو ظاہر کیا انہوں نے چون کر آنکھوں سے لگایا پہلا پہلی بات دوسری بات حضرت کتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر معذن اذان کہہ رہا ہے معذن کہہ رہا ہے شہد ان محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نبی پاک کا نام سنتے ہوئے اپنے دونوں انگوٹھوں کو جمع کر کے ان کے ناخنوں کو چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں حضور نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کی آنکھیں خراب نہیں ہوں گی اس کی آنکھیں ٹھنڈی اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں رسوائی دکھا یا رسول اللہ حضور آپ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں موضوعات کبیر میں امام اللہ علی قاری حنفی لکھتے ہیں جو لوگ اس حدیث کو ضعیف یا موضوع کہتے ہیں وہ سنے حضور کا علیکم بسنتی بے سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین حضور نے تم پر میری سنت میرا طریقہ لازم اور میرے راشدین کا طریقہ لازم جب حضرت ابو بکر نے یہ عمل کیا تو پتا چلا ایسا کرنا بدت نہیں صدیق اکبر کی سنت ہے ہم چومتے ہیں چومتے آئے ہیں انشاءاللہ چومتے چومتے کوئی منع کرے گا رکنے والے سونے سونے کہتے ہیں تم نبی کا نام تو نہیں چونتے تم اپنے انگوٹھوں کے ناخن چونتے ہو انگوٹھے چونتے ہو نبی کا نام تو نہیں چونتے سونے جواب بتا دا یہ آپ کو روکنے کی کوشش کہتے ہیں دیکھو انگوٹھے دھلے ہوئے نہیں ہیں میلے ہیں تم نے چوم لیا اور تم بڑی صاف چیزوں کو چونتے ہو اعتراض کرنے والوں تم کس کس کو اور کہاں کہاں ہو ہم نے کبھی اعتراض کیا ہم نبی کا نام چوم رہے ہیں اپنے انگوٹھے چوم رہے ہیں اپنے نبی کے نام سے چوم رہے ہیں تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے آئیے اس کا جواب بھی دے دیں توجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرہ نصیب کرے جتنے لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں باقی نے دیکھا سنا ہوگا طواف جب شروع کرتے ہیں کاب بے کا شروع ہوتا ہے کوئی بتائے گا حجر اسود کہاں سے شروع ہوتا ہے حجر اسمت سے پھیرا لگائیں گے اور گھوم کے آئیں گے واپس حجر اسمت پر ایک پھیرا ہوگا تباہ پھر دوسرا پھیرا پھر تیسرا ہر پھیرے پر اجر اسمت کو چومنا ہے وہیں سے اس کے بوتے سے وہ ثواب شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ سب کو لے جائے لیکن رش کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو حجر اسمت چومنے کا موقع ملتا نہیں یہ حجر اسمت کیا چیز ہے جانتے ہیں پتھر کہاں کا ماشاء اللہ جنت کا پتھر حضرت آدم علیہ السلام مٹھی مر مٹھی میں لے کر آئے تھے ایک روایت یہ ایک روایت یہ کہ جبریل لائے تھے یہ ہاتھ میں آ جانے والا پتھر وہ جو چاندی کے کٹورے میں آپ کو پورا پتھر نظر آتا ہے وہ حضرت اسود نہیں ہے یاد رکھنا جو فوٹو میں نظر آتا ہے چاندی کے کٹورے میں وہ پورا پتھر اجرے اسود نہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں وہ اسود ہے ٹوٹ گیا تھا نا وہ ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اس بڑے پتھر کے اندر جڑے ہوئے ہیں وہ حجر حضرت قریب سے دیکھو نظر آتے ہیں یہ وہ پتھر ہے جنت کا پتھر جب لا کر رکھا گیا تو یہ چمکتا تھا یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت اور ایک حدیث کے مطابق جو اس کو چومتا ہے اس کا چومنا ایسا جیسا اللہ سے ہاتھ میں لانا روایتوں میں یہ بات موجود اس کی روشنی پھیلی جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدود حرم کہلائی اتنی جگہ حدود حرم اور کوئی جانتا ہے حدود حرم کتنی ہے نو میل کتنی جنت کے جب ایک چھوٹے سے پتھر کی اتنی روشنی ہے تو جنت کے مالک نبی کی کتنی روشنی اندازہ کرنا یہ لوگ اندھیرے میں ہیں ان کو پتا یہ جانتے نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں سب اس حجر اسود کو نہیں چوم سکتے ایک بات حجر اسود کی اور سن لو آپ حجر اسود کو چوم رہے ہوتے ہیں آپ میں سے کبھی کسی شخص نے یہ نہیں دیا ہوگا حضرت مولانا اقبال سعیدی صاحب یا دوسرے لوگ جتنے بیٹھے ہیں کہ اے حجر اسود میرا نام یہ میرے باپ کا نام یہ میں تجھے محبت سے چومنے لگا ہوں کبھی اعلان کرتے ہیں جواب دیجیے کسی اتنا اعلان کرنے کا وہاں ٹائم نہیں ہوتا دوسرا دھکا مار کے آپ کو پرے کر دے گا اس میں میں وہاں تو مشکل سے ٹائم ملتا آپ اتنا اعلان کریں نہیں حدیث میں ہے قیامت کے دن قیامت کے دن یہ حضرے اسود گواہی دے گا کس نے اس کو کس نیت سے چوما جو بھی اس کو چوم رہا ہے یہ اس کا نام بھی جانتا ہے اس کے باپ کو بھی جانتا ہے اس کی نیت کو بھی جانتا ہے جنت کے پتھر کی یہ شان ہے اندازہ کرو نبی کی کتنی شان ہوگی سوچیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت عمر اس کو چومنے لگے اور کہا تو ایک پتھر ہے میں تجھے کبھی نہ چومتا اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے نبی نے چوما ورنہ تو ایک پتھر ہے میں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان حضرت علی پاک کھڑے تھے حضرت علی نے فرمایا ہے امیر المومنین آپ نے شاید نبی پاک کا فرمان نہیں سنا یہ نفع دے گا قیامت کے دن جو اس کو چومے گا یہ اس کی گواہی دے گا چنانچہ حدیثوں میں موجود اس کو آنکھیں بھی ملیں گی ہونٹ بھی ملیں گے یہ گواہی دے گا میرے دوستوں اور بزرگوں اس حجر عصمت کو سب نہیں چوم سکتے رکھ کے ٹائم پر تو نبی نے آسانی کر دی اگر آپ حجر عصمت کو چوم نہ سکے اس کی طرف دونوں ہتھیلیاں کر کے اپنی ہتھیلی چوم لیں رکھ میں لازمی بات ہے لاکھوں افراد ہے ایک کو موقع نہیں مل سکتا بلکہ بہت سے لوگ کچلے جاتے ہیں زبردستی وہاں جاتے ہیں تو دب جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں شوق میں کہ وہ نہیں ان کو موقع ملتا تو دور سے اس کی طرف ہتھیلی کر کے ہتھیلیاں چوم لو تو دیکھنے والا کوئی نہیں کہتا کہ تم اپنے ہاتھ چوم رہے ہو ہتھیلی چوم رہے ہو سب یہی کہتے ہیں نہیں نہیں اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی لکڑی اسٹک سوتی لاٹھی ہو اور وہ آپ اس کا رخ اس کا تیرا حجر اسود کی طرف کر کے اس کو چوم لے تو یہ بھی حجر اسود کا چومنا روایتوں میں یہ طریقہ بھی لکھا ہے مجھے بتائیں کوئی کہے گا تو لکڑی چوم رہا وہ کہے گا نہیں میں کیا چوم رہا ہوں ذرا ان کی حجر اسود کو چوم رہا ہوں کوئی اس کو نہیں کہتا کہ لکڑی چوم رہا کوئی نہیں کہتا ہتھیلی چوم رہا ہے کیوں کہ اصل نیت حجر اسود کو چومنے کی ہے جب ہتھیلیاں اس کی طرف کی تو نسبت ادھر ہو گئی اب ہتھیلی نہیں چوم رہا حجر اسود چوم رہا ہے بلا تشریح بلا تشریح بات سمجھ میں آ گئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا اصل میں بات سمجھانی تھی تم کہتے ہو تم انگوٹھے چومتے ہو ہم کہتے ہیں ہم نبی کا نام چومتے ہیں اگر حجر اسود کی طرف ہتھیلی نہیں کر دی جائے میں لوگ کہتے ہیں ہتیلی نہیں اجرے اکبر چوم رہے ہو جب ہم یہ نسبت نبی کی طرف کرتے ہیں تو انگوٹھے نہیں حقیقت میں نبی کا نام چومتے ہیں اللہ دیکھنے والا کیا کہے کہ جی تمہارے انگوٹھے میں برکت نہیں چلو نہیں ہے نبی کے نام میں تو برکت ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں آج کل آپ پڑھیں گے اسپیکر لگے ہوئے یا اللہ مدد اللہ ہی کافی ہے صرف یا اللہ کہنا چاہیے یا کا لفظ کسی اور کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے جگہ جگہ اسپیکر لگائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں یا رسول کہنا شرک بلکہ لکھا ہے ایک ہے آواز مومن ایک ہے آواز مشرق آواز مومن یا اللہ مدد آواز مشرق یا رسول اللہ مدد جگہ جگہ لکھتے آؤ یہ مسئلہ سمجھا دوں آپ کو یہ کہتے ہیں یا کہہ کے کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے اللہ کو یہ یا کا لفظ عربی میں اردو میں اس کے معنی اے عربی میں کہیں گے یا اردو میں کہیں گے اے بھائی انگلش میں کہیں گے او برادر سیدھی سی بات آپ کسی کو بلاتے ہیں میاں اے بھائی وہی بات ہے یا یا صدیق کہتے ہیں یا کہہ کے کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے اللہ کو یہ یا کا لفظ عربی میں اردو میں اس کے معنی اے عربی میں کہیں گے یا اصیم اردو میں کہیں گے اے بھائی انگلش میں کہیں گے او برادر سیدھی سی بات آپ کسی کو بلاتے ہیں میاں اے بھائی وہی بات ہے یا یا صدیق عربی میں یا کہتے ہیں اردو میں اے کہہ کے پکارتے ہیں یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو یا کہنا جائز نہیں ویسے کہتے کہہ لوگ پکارنا نہیں خود جس کو چاہے پکارنا اب ان کو یہ اگر واقعی کہتے ہیں کہ ایسا کہنا شرک ہے تو جو بھی اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے پکارے پھر اس کو مشرق کہو ہو تو بات ہو کہ ٹھیک ہے ورنہ یہ کہ تم کہہ لو تو جائز ہم کہیں ناجائز یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا ان کے بڑے ان کے بڑے جناب اشرف علی خان بھی جو تھانہ بھون کے بڑے مشہور مفتی دیوبند میں بڑا مقام ہوتا ان کی کتاب نکلتی اٹھاؤ اس میں انہوں نے لکھا یا میری دستگیری کیجیے اگر یا کہہ کے کسی اور کو پکارنا شرک تو پہلا فتوا تھانوی صاحب پر لگاؤ اگر نہیں لگاتے ہو تو پتا چلا کہ تم اصلی مفتی اصلی مفتی نقلی ہو ویسے ہی مفتی ہے نا جن کے لیے کسی نے کہا پہلے مفتی کے مسائی کے بتانے والے پہلے مفتی کے مسائی کے بتانے والے مفتی ابھی ہے مگر مفت کے کھانے والے یہ اسی ٹائپ کے مفتی ہے اصلی مفتی اگر اصلی مفتی ہوتے تو جو فتوا تھا سب کے لیے ہونا چاہیے تھا یہ اپنا پیر کہتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو کہتے ہیں وہ پیر کو ذرا پیر صاحب کی سنو پیر صاحب کہتے ہیں یا محمد مزاف ہے صلی اللہ وسلم حضور کو یا کہہ کے پکار رہے ہیں یا نہیں پیر صاحب جواب دیں تو اور ان کے نزدیک یا کہہ کے کسی اور کو پکارنا شرک تو اپنے پیر پر شرک کا بتوا لگائے نا اور جو مشرق ہو وہ پیر ہو سکتا جواب دیں پیر صاحب کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے اے حبیب کبریا فریاد ہے سخت مشکل آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے وہ نبی سے فریاد بھی کہہ رہے یا کہہ کے بھی پکار رہے مشکل کشا بھی کہہ رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ان کے نزدیک صرف مگر اپنے دل پر فتوا نہیں لگاتے تو سمجھ لو ان کے فتوے صرف دکھانے کے ہیں اصلی اصلی ورنہ ان پہ لگائے فتوا میں اس طرح کے اشار کی لائن لگا دوں تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب سفیدوں سے آپ لیں اس میں میں نے ان کے سارے لکھے بلکہ ان کے پیر صاحب اپنے پیر کو پکارتے ہیں اے محمد وقت ہے ان داد کا اپنے پیر صاحب کو پکار رہے ہیں وہ تو اگر یہ شرک ہے تو ان پر فتوا لگاؤ نہیں کھانا خود کان صاحب جگہ جگہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں میں ایک مست کی دعا سے ایک کی دعا سے پیدا ہوا ہوں کس کی دعا سے مست مجلوب مجلوب اس کو کہتے ہیں جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو وہ نا ملنگ پھرتے ہیں ہوش نہیں ہے ان کو نہ وقت کا پتا نہ کھانے کا پتا جہاں مرضی بیٹھ گئے یہ نہیں کہ بنا ہوا ہو اصلی وہ مست مجلوب ہاں کا پورا واقعہ خود لکھتے ہیں کہتے ہیں میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے میری ماں نے اپنے بھائی کو کہا میرے ماموں مامو ماں کا بھائی وہ ایک مست کے پاس مجلوب کے پاس گئے جا کر کہا بہن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے کچھ کر کچھ یا تو یہ کہا کچھ کر تو اور یہ یہ کہا تو آ کر دونوں طرح مسئلہ ہمارا ثابت ہوتا ہے یہ کہا کچھ کر کے یعنی تجھے اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو کوئی جنتر منتر کر کوئی بھوک مار کوئی تعلیم دے کوئی دم کر اور یا یہ کہ دعا کر تو تیری دعا مقبول ہو دونوں طرح بات ثابت ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں غیر اللہ کے پاس جانا صرف ان کا معمول کیوں گیا مامو پہ بتوا لگاؤ اس مست مزدور کے پاس گئے اس نے کہا وہ مست مزدور مزدور کی شان زیادہ نہیں ہوتی ہوش والے کی زیادہ ہوتی ہے وہ مست کے پاس گئے بہن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ نہیں رہتے مست نے کیا کہا جاؤ دو لڑکے ہوں گے زندہ بھی رہیں گے پلے بڑھیں گے ایک ملا بنے گا دوسرا دنیا دار ہوگا مت بتا رہا ہے جاؤ دو لڑکے ہوں گے ان کے نام علی کے نام پر رکھنا خاندی صاحب کہتے ہیں میرا نام اشرف علی میں ملا ہوں میرا بھائی اکبر علی وہ دنیا دار تھوڑا سا مست بھی ہے میں اس مست کی دعا سے پیدا ہوا ہوں وہ مست جانتا ہے کہ دو لڑکے ہوں گے یہ بھی جانتا ہے زندہ رہیں گے یہ بھی جانتا ہے کیا بنیں گے اور ان کے نام بھی علی کے نام پر رکھنے کی تاکید کر رہا ہے تو جب ایک مست کی یہ شان ہے تو جو سالک ہوش والا ہے اس کی کتنی جان ہوگی پھر بڑیوں کے سردار اور پاپ کی کتنی شان پھر صحابہ کی شان پھر نبیوں کی شان پھر نبیوں کے نبی کی شان کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دیوانے خبر دے رہے ہیں تو اب ان باتوں کو سن کر بتاؤ اب یہ کہتے ہیں تم غیر اللہ کے پاس جاتے ہو غیر اللہ کے پاس جانا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں تم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو تمہارا تو خانوی بھی خود لکھتا میں پیدا ہی غیر اللہ کی دعا سے ہوا ہوں غیر اللہ کی برکت سے ہوا ہوں خود لکھ رہا ہے تو اپنے گھر کی بات آئے تو معاملہ اور سنیوں کی بات آئے معاملہ اور تو بتائیے یہ فساد ہے یا نہیں ہم یا کہہ کے پکارتے ہیں آج یہ یا کہنے کا مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا اصول یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ جو ان کا معاملہ ہے کہ یا کہہ کے اس کو پکارنا ہے جو دور ہو جو سب کی آواز چاہیے کھڑے بیٹھے جتنے ہیں یہ کہتے ہیں یا یا کر کا لفظ اس کے پکارنے میں استعمال کرو جو ٹھیک ہے اب میرا سوال یہ ہے بتاؤ اللہ کس سے دور ہے کہتے ہیں نا دور, جو دور ہو اس کو یا کہہ کے پکارنا چاہیے اور اللہ کی دوری یہ ثابت کر سکتے قرآن میں اللہ فرماتا ہے بہوا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے نہیں نہیں فرمایا مایا بنا الیہ من حبل الورید وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب تو پہلے اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو تو جب وہ دور نہیں تو پھر اللہ کو یاد کر کے پکارنے کا کیا مطلب پہلی بات اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا کہہ کے پکارو کسی اور کو یا کہہ کے نہ پکارو ذرا توجہ سے سنیے گا کہتے ہیں یا سے اس کو پکارنا چاہیے دور ہو تو اللہ تو دور نہیں تو پھر اللہ کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں کہ دوسرا مطلب یا کہہ کے اس کو پکارنا پکارا اس کو جاتا ہے جس کی توجہ نہ ہو اپنی طرف توجہ کرانے کے لیے رحمت کی نظر کرانے کے لیے کہ وہ ہم پر مہربانی کی نظر کرے اس لیے اس کو پکارا جاتا ہے رحمت حاصل کرنے کے لیے رحمت کی توجہ رحمت کی نظر حاصل کرنے کے لیے تو میرا جواب سنو تم اللہ کو اس لیے کہتے ہو ہم پکارتے ہیں کہ یا کے اس کو پکارا جاتا ہے جو دور ہو اللہ سے دوری ثابت نہیں ہو سکی تو آج بھی کہ رحمت حاصل کرنے کے لیے تو جب رحمت حاصل کرنے کے لیے یا کہہ کے پکارا جا سکتا ہے تو جس کو اللہ نے رحمت رحمت للعالمین بنایا اس کو یا کہتے کیوں نہیں پکارا جا سکتا دو جواب رحمت حاصل کرنی ہے نا تو جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اس کی اس کی طرف کیوں نہیں توجہ اسے کیوں نہیں پکارا جا سکتا یہ اصل میں ان کے ڈھونگ ہے انہوں نے کس کس کو یا کہہ کے پکارا ایک لمبی لائن ہے مگر فتوے صرف ہم پر لگاتے ہیں ان کے فتو سے ہمارا عقیدہ بدل سکتا ہم پکارتے آئے پکارتے پکارتے ہمیں اس پکارنے سے بیڑا بیڑا کوئی ہمیں شوبھا ہم ادھر سے پکارتے ہیں نبی سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے مدد بھی مدد بھی آپ کو ایک واقعہ سنا دوں اگر پہلے سنایا ہوا ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لیں میرا اپنا بیتا ہوا واقعہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ ہے دو ہزار ایک عیسوی کا سال بات سنا رہا ہوں انیس سو نبے کے کتنے سال پہلے گیارہواں سال دس سال ہو گئے اور گیارہواں سال انیس سو نبے میں فرانس کا ایک جزیرہ جس کا نام ری یونین میں وہاں گیا وہاں اس وقت مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی ڈھائی ہزار تھی کتنی ہاں، آپ کے اس علاقے میں ڈھائی لاکھ سے زیادہ لیکن اس پورے ملک میں وہاں پر اس جزیرے میں مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی ڈھائی ہزار عورت مرد بوڑھے بچے جوان میں ڈالا ان میں وہ دوسرے زیادہ دوسرے میری تقریر ہوئی اس میں پچیس تیس آدمی آئے کہنے لگے بہت بڑا اجتماع ہے یہاں پانچ سات سے زیادہ آتے نہیں آپ کی تقریر میں یہ پچیس تیس آ گئے بہت بڑا اجتماع میں بہت اچھا ان کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی مجھ کو فرانسیسی نہیں آتی میں نے اردو میں تقریر کی ان میں سے ایک آدمی نے فرانسیسی میں فرینچ میں اس کا ترجمہ کر دیا دوسرے بھی کچھ بیٹھے تھے باقی کچھ اپنے تھے تقریر ختم ہو گئی دنیا جانتی ہے میں ساری رات جاتا ہوں صبح فجر کے بعد کچھ دیر آرام کرتا ہوں جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا ان کو میں نے کہا حاجی صاحب میں آپ کھاؤں گا مجھے اب زور میں جو بھی ملنا ہو کام کرنا ہو زور میں میرا یہ ٹائم سونے حاجی صاحب نے مجھے دو گھنٹے کے بعد اٹھا دیا مجھے بڑا غصہ آیا کہ ابھی تو میں کہہ کے سویا تھا نیند میں سے آدمی کو اٹھانا کیا بات ہے حاجی صاحب کہنے لگے وہ آئے سمجھے ہو وہ آئے میں نے کہا وہ کیا لینے آئے ہیں کہتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا جی صاحب آپ ان کو کہہ دیتے وہ سو رہا ہے دو گھنٹے بعد آ جاتے وہ کہنے لگے اب آ گئے بٹھا دیا آپ اس کو تکلیف کرو میں اٹھا میں نے منہ دھویا پہنچ وہ غصہ تو مجھے بہت چڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے میری نیند خراب کی ہے میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں خیر آ کے بیٹھ گیا کوئی چار پانچ سات اپنے اپرادھ سے پانچ سات وہ اپرادھ سے بیٹھ گئے کہنے لگے مولانا صاحب رات آپ نے تقریر کی ہم نے سنی آپ کی تقریر میں یہ بات تھی کہ صرف سنیوں کا مطلب سچا ہے آپ کہہ رہے تھے اہل سنت و جماعت کے سوا باقی کسی کا مطلب سچا نہیں آپ نے ہمیں غلط قرار دیا تو ہم آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نے کہا اچھا سنا وہ ایک کاغذ لائف اسٹائل رکھا تھا ہم نے وہ کہنے لگے دو سال پہلے جو انیس سو نبے میں بات سنا رہے ہیں دو سال پہلے کا مطلب انیس سو اٹھاسی کی بات نائنٹین ایٹی ایٹ وہ کہنے لگے ہم فرانس سے مصر گئے تبلیغ کے لیے کہاں گئے مصر اللہ ان کو سمجھے وہ اللہ کسی کافروں کے ملک میں کبھی نہیں جاتے تبلیغ کے لیے جب جائیں گے مسلمانوں کے ملک وہاں افریقہ میں میں گیا تھا یہ مسلموں کی مسجد میں آ رہے ہیں میں نے کہا جاؤں نا وہ جہاں کالے رہتے ہیں عیسائی ہیں ان کو جا کے کرو کہیں گے وہ مارتے ہیں میں نے کہا جاؤ نا پھر مار کھاؤ کیوں نہیں کھاتے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تکلیف نہیں اٹھائی پتھر نہیں کھائے اٹھائے نہیں اٹھائی جاؤ جدھر ہلے ملتے ہو جہاں جاتے جدھر پتھر بڑھتے ادھر نہیں جاتے کہنے لگے نہیں جی بس ادھر یہ حال ہے ان کا نہ سینما کی کھڑکی کے پاس نہ جوئے کے اڈے کے پاس نہ شراب خان دنیا کی مسجد میں آئیں گے اس کا نام تبدیل ہے یا فساد ہے بتائیے میرے دوستوں اور بزرگوں کہنے لگے ہم دو سال پہلے مصر گئے وہاں ایک مسجد میں پہنچے سیدھا جا کے مسجدوں پہ قبضہ کرتے مسجد میں چلے گئے جب عشاء کی نماز ہو گئی تو مسجد کا متولی انچارج کیئر ٹیکر نگران کمیٹی کا ممبر جو بھی آپ کہتے ہیں اس نے کہا اٹھاؤ دوسرے کرے چل کر میں نے مسجد بند کرنی لگے ہم تو ایسے ہی مسجد میں جا جاتے ہیں مسجد میں رہتے ہیں رسول کے مہمان ہیں مسجد میں رہیں گے اس نے کہا یہاں رہنے کی اجازت قسمت بیچاروں کی خراب ہاں؟ کچھ لوگ ہیں جن کے لیے بستر بچھائے جاتے ہیں یہ ہیں جن سے بستر اٹھوائے جاتے ہیں در اٹھا کر پھر رہے ہیں ٹھکانا نصیب یہ نہیں اٹھا رہے تھے اس نے اٹھا کے باہر پھینک کے دروازہ لگایا تھا اب بڑے خراب ہوئے کہ کیا آپ کی مسجد میں تو لڑنا شروع کر دیں گے وہاں لڑ نہیں سکے قریب میں کوئی ہوٹل تھا وہاں چلے گئے کہ رات آج یہاں پر گزارو صبح دوسری مسجد پر قبضہ کریں گے وہاں ہوٹل میں جا کے کمرے میں پڑ رہے ہیں اب یہ مجھے وہ واقعہ سنا رہے ہیں اس کی سنائی ہوئی بات سنا رہا ہوں آپ کو کہنے لگے ابھی فجر نہیں ہوئی تھی کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا کہنے لگے ہم پریشان ہو گئے کہ اب یہاں سے بھی کوئی نکالے گا خیر دروازہ کھولا تو دیکھا مسجد کا وہی انچارج وہی متولی سامنے کھڑا تھا جس نے ہمارے بستر اٹھا کے پھینکے تھے کہنے لگا واپس آ جاؤ میں تمہیں اپنی مسجد میں بھی رکھوں گا کھانا بھی کھلاؤں گا جب تک چاہو رہو دن رات مہینہ دو مہینے جب تک چاہو رہو کوئی رکاوٹ نہیں واپس آ جاؤ میں تم سے معافی مانگتا ہوں میں نے تمہارے بستر اٹھا کے پھینکے چلو اب واپس آ جاؤ کہنے لگے ہم بڑے حیران ابھی چار گھنٹے پہلے بستر پھینک رہا تھا اور اب ہمیں اٹھانے کے لیے آیا کہ چلو مسجد میں چلو یہ معاملہ کیا ہے وہ کہنے لگے ہم نے اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے اب وہ سنا رہے ہیں مجھے ذرا سا بچوں کہانی بناتے کہتے ہیں وہ کہنے لگے اس نے کہا جب میں تمہارے بسترے پھینک کے گھر گیا جا کر سو گیا میں نے خواب دیکھا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہا وہاں پہ بھی بیٹھے لوگوں نے کہہ دیا سبحان اللہ نبی پاک کا نام آئے گا مسلمان کہے گا سبحان اللہ ہی نہیں ہے فوراً نبی کا نام پتہ نہیں دیکھتے کس کو ہے اور نام نبی کا لے دیتے جس کو واقعی نبی کی زیارت ہو بڑی عزت کی بات ہے میں چپ کر کے بیٹھا رہا لوگ ذرا توجہ سے سننے لگے وہ کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا تو نے میرے مہمانوں کے بستر اٹھا کے پھینک دیا تھے باقی مسجد جا فلانے ہوٹل پہ فلانے کمرے میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو لے کر آ مسجد میں ان کی خدمت کر جب تک رہے ان کی خدمت کر تو میں آیا ہوں تمہارے پاس معافی مانگنے چلو لوگ میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہنے لگے مولانا صاحب اگر ہم غلط لوگ ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ ان کو رکھو مسجد میں خدمت کرو اگر ہم غلط لوگ ہوتے تو نبی پاک ایسا کیوں فرماتے آپ نے رات تقریر میں کہا سوائے سنیوں کے کوئی سچا نہیں ہے میں نے کہا جواب سننا ہے کہنے لگے جی کیونکہ وہ جس کو یہ بات سناتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے فوراً کہتا تھا بھائی تم ٹھیک ہو میں نے کہا یہ بات مجھے لکھ کر دستخط کر دو کہ یہ ہے جو تم نے سنایا ہے یہ لکھ کر دستخط کر دو کہنے لگے یہ چھپا ہوا میں نے کہا مجھے فرینچ پڑھنی نہیں آتی کہنے لگے ہم کو کوئی اور زبان نہیں میں نے کہا چلو اسی پہ دستخط کر جتنے بندے بیٹھے تھے میں نے کہا سارے دستخط کرو کہ تم نے جو یہ واقعہ سنایا حلف اٹھاؤ کہ یہ سچا وہ بڑی خوشی میں تھے فوراً دستخط سب نے چڑیاں بکھا دی جس کی جیسا ڈیزائن بنتا تھا بنا دیا اللہ جانے سے میں نے کہا اگر تمہارا سنایا ہوا یہ واقعہ سچا ہے تو عقیدہ میرا سچا تمہارا جھوٹا وہ بڑے حیران تھے یہ نیا مولوی کون آ گیا ہے ہم تو جس کو سناتے تھے وہ متاثر ہوتا تھا یہ نہیں بات کرنے لگا ہے میں نے کہا سنو اگر یہ بات یہ واقعہ سچا ہے تو میرا پیتا سچا تمہارا پیتا غلط کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً چودہ سو برس ہو گئے ٹھیک ہے تم نے یہ واقعہ سنایا ہے انیس سو اٹھاسی کا انیس سو اٹھاسی میں جب تم فرانس سے چلے مصر جانے لگے کیا تم نے نبی کو اطلاع دی تھی تار بھیجا تھا telegram tele telephone tele کوئی آدمی بھیجا تھا خط لکھا تھا نبی کو جا کے بتاؤ کہ ہم اتنے آدمی فرانس سے مصر تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں کہنے لگے نہیں میں نے کہا کسی آدمی کو بھیجا تھا کہ جا کے روزہ رسول پر جا کر خبر دو کہنے لگے نہیں میں نے کہا مصر کی جس مسجد میں گئے قاہرہ میں وہاں جس مسجد میں گئے وہاں سے جا کے کوئی فون کیا مدینہ کوئی اطلاع بھیجی کہنے لگے نہیں میں نے کہا بہت اچھا جو تمہاری اور مسجد کے انچارج کی گفتگو ہوئی اس کی کی تم نے ریکارڈنگ کی وہ مدینہ بھیجی کہنے لگے نہیں میں نے کہا انیس سو اٹھاسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے چودہ سو سال کے بعد تم فرانس سے مصر جاتے ہو میرے نبی کو خبر ہے تم نے بتایا نہیں میرے نبی کو خبر تم فرانس سے مصر پہنچے قاہرہ میں کس مسجد میں گئے میرے نبی کو خبر ہے تمہاری مسجد کے انچارج سے کیا بات ہوئی میرا نبی سن رہا ہے تم نے ریکارڈنگ کر کے بھجوائی نہیں میرا نبی سن رہا ہے تم وہاں سے نکالے گئے ہوٹل کے جس کمرے میں گئے کس ہوٹل میں گئے کس کمرے میں گئے نبی کو خبر ہے تمہارے انسان سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے مدد بھی کر رہا ہے یا تو کہو واقعہ جیتا ہے اور اگر واقعہ سچا ہے تو عقیدہ میرا سچا ہے تم نے کہا حضور نے اس کو بھیجا کے جاؤ پرانے ہوٹل میں ہے نکال کے لے کے آؤ تو بولو مدد کی یا نہیں کی تم کہتے ہو نبی سنتا نہیں تم نے تو معاذ اللہ تم معاذ اللہ نقل ہے تم نے تو اپنی کتابوں میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گیا نبی کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں تو تمہارا کوئی ہوگا جس کو خبر نہیں میرے نبی کو سب خبر ہے میرے نبی کو اللہ کی عطا سے سب خبر سب خبر ہے اللہ تعالیٰ نبی کو رکھتا ہے اللہ نے علم دیا قدرت دی دی طاقت میرے باتوں سے پتا چلا نبی کو سب خبر ہے اب اگر اس طرح کی بات سنائے تو یہ خود بچتے ہیں مجھے اس طرح انہوں نے جا کے مسجدوں سے وہ کاغذ پھاڑ دیے کہ یہ تو واقعہ خود ہمارے گلے پڑ رہا ہے تو کہاں تو سنانے آئے تھے تاریخ میں بات بنا کر اور کہاں وہ انہیں کے اپنے گلے پڑ گئی لیکن ان کی بات سے بھی پتا چلا کہ یہ واقعات بیان کر کے آپ کو اسی طرح قابو کرتے ہیں ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ یہ نبی کا نام لیتے ہیں تو مان لو نبی دیکھ بھی رہا ہے نبی سن بھی رہا ہے نبی مدد نبی مدد مدد ہمیں کوئی شوبہ مدد کا ثبوت چاہیے کتاب کا نام لکھ لیں نشر کیا نام لکھنے والے جناب اشرف علی خان جی۔ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں تم ہمارے ملاؤں کے نام لیتے ہو ان کی کتابوں کا نام لیتے ہو ناراض ہونے کی بجائے مجھے کمیشن دیا تھا میں تمہاری بھی شہرت کر رہا ہوں تمہاری کتابوں کی بھی کر رہا ہوں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا صاحب نے یہ واقعہ انہیں توجہ سے ساری دنیا سنتی رہتی ہے تو پرانی صاحب نے نشر میں لکھا حضرت امام بوسیری یا بوسیری دونوں طرح کہا جاتا ہے امام بوسیری مشہور ہیں جن کا قصیدہ بردا ساری دنیا پڑتی ہے کے مولایا کل بڑا مشہور ہے سات سو برس آٹھ سو برس سے وزیفہ چلا رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے پانچ سو سال بعد کتنے پانچ سو سال کے بعد مصر میں امام کو سیری کو تکلیف ہو گئی بیماری ہو گئی فالد جانتے ہیں فالد یہ دماغ کی ایک بیماری ہے دماغ کے کسی حصے میں خون جم جاتا ہے کلاؤڈ بن جاتا ہے وہ حصہ جو ہے اس سے متاثر جتنا جسم وہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا حصہ دماغ کا کام نہیں کر رہا تو اتنے حصے کو وہ طاقت پہنچاتا نہیں تو اتنا حصہ خاموش وہ دماغ سے وہ چیز ختم ہو جائے حصہ پہ شروع ہو جاتا ہے کی بیماری جسم مفلوج ہو گیا بستر پر پڑ گئے ہل نہیں سکتے چل نہیں سکتے بستر پر بیٹھے بیٹھے گئے حضور کی ناک لکھ رہے ہیں امام بوتیری یہی اتنا شریف نبی کی نعت لکھ رہے ہیں پانچ سو سال کے بعد تھانوی صاحب کے واقعہ لکھتے ہیں نعت لکھ رہے ہیں ڈیڑھ سو سے زیادہ شیر ہے پوری لوگ دنیا پڑتی ہے آج بھی کہتے ہیں کسی جی کو فالج کی بیماری ہو جائے روز اس کا وظیفہ کریں اللہ شفا دے دے جاتا انہوں نے نعت لکھی اور عقیدہ دیکھو کتنا پیارا کہتے ہیں یا من سوا من حلول الحادث رام یا اکرم الخلق یا کہہ کے پکار رہے ہیں امام بوسیری پانچ سو سال کے بعد مصر میں بیٹھے کیا کہہ کے ٹھکرا رہے ہیں یا کرا الخلق اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے مشکل پریشانی میں آپ کے سوا کوئی نہیں جس کو پکاروں اور کون ہے آپ کے سوا جس کو پکاروں تو میری طرف توجہ کرے حضور آپ کی اگر یہ ہوتا تو کیا ان پر مہربانی ہوگی نہیں سنے سنے امام بشیری نعت لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات ان کو خواب میں زیارت ہو گئی امام بشیری پر متحم میں نے دیکھا نبی پاک کا دربار لگا ہوا انبیاء بیٹھے صحابہ بیٹھے اولیاء بیٹھے میں نے دیکھا میں بھی اس محفل میں موجود ہوں نبی پاک نے میری طرف روک کیا اور فرمایا بھی تم نے جو نعت لکھی ہے ذرا سناؤ جو نعت لکھی ہے ذرا سناؤ امام بصری کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا مولا یا وہ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا ہوں خوشی سے گھومتے رہے سن کر خوش ہوتے رہے پھر حضور نے اپنا ہاتھ مجھ پر پھیرا میں تندرست ہو گیا نبی پاک نے جو چادر گردے یمانی جمانی جو چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی نہ سن کر خوشی میں حضور نے وہ چادر مجھے فرمائی اللہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں بردا اسی لیے اس قصیدے کا نام ہی ہو گیا قصیدہ بردا سنیں سنے امام بسری پر مرد صاحب میں نبی پاک نے مجھے کیا عطا فرمائی چادر اس سے پتا چلا کہ کوئی نبی کی تعریف کرے تو اس کو ہدیہ دینا یہ نبی کی سنت ہے اسی لیے آپ لوگ بھی یہ جو آج کل تو فیشن ہو گیا نا ویسے محبت سے اللہ کا اللہ کے نبی کا ذکر کرنے والوں کو ہدیہ دینا شروع سے چلا آ رہا ہے لیکن آج کل تو اللہ معاف کرے کاروبار ہو گیا اللہ بچا میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ سے سنے امام کو فرماتے کے میری آنکھ کھلی میں آپ سے جاگا میں تندرست تھا میرا بدن بالکل ٹھیک تھا اور نبی پاک نے جو چادر مجھے دی تھی تھی وہ میرے پاس موجود چادر خواب میں ملی آپ کھلی تو چادر چادر آپ کو ایسا خواب نظر آتا ہے پوچھ رہا ہوں آپ کو جو خواب نظر آتا ہے ان کا حال بتاؤں ایک ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا ہے آپ میں دیکھ رہے تھے ایک ساتھ گھوڑا ہے کسی نے پوچھا بیچنا ہے کہنے ہاں جی بالکل بیچنا ہے کتنے کا پانچ سو روپئے کا ہاں اگلے نے کہا میرے پاس سر تین سو ہے تین سو لے لو اور دے دو کہنے لگے ایک دام پانچ سو روپئے کا ہے اس سے کم نہیں ہوگا اس نے کہا ہے تین سو لے لو اور دے دو گرم ہو گیا اس نے جب میں نے کہہ دیا ایک دام ہے اس سے کم نہیں دوں گا لینا لو لو اتنا کہتے ہوئے آپ کھل گئی جب آپ کھلی نہ گھوڑا نہ تین سو تھانوی تو کرانا پڑی امام بوسیری کہہ رہے میں حیران سے میں نے تو بہت سی نعتیں لکھی ہیں یہ پتہ نہیں کون سی نعت کی بات کر رہا ہے اور اس کو میرا پتا کیسے کہ میں نعت لکھتا ہوں وہ کیسے مجھ کو جانتا ہے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے تو پوچھا کون سی نعت تو اس نے کہا وہی امین کا پہلا شعر اس نے اسی نعت کا نام لیا تو حضرت بوسیری حیران سے میں نے تو کسی کو سنائی نہیں ابھی کسی کو پتا نہیں بستر پر بیٹھ لکھی ہے اس کو کیسے پتا چل گیا ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے اس آنے والے نے کہا اے تو حیران نہ ہو جب رات کو نبی کے میں بار یہ نہ سنا رہا تھا میں بھی وہاں سن رہا تھا میں بھی وہاں موجود تھا اور سن رہا تھا کیونکہ نبی پاک اس کو سن کر خوش ہوئے تو میں نے اس لیے کہا سے لے لوں تاکہ پڑا کروں وہاں کے بادشاہ نے اس کو سونے سے لکھوایا تھا لیکن جو بات میں نے کرنی ہے لوگ کہتے ہیں نبی مدد نہیں کرتے امام دو سیری پانچ سو سال کے بعد مصر میں بیٹھے نبی کو پکار رہے ہیں بولیے نبی نے مدد کی ذرا اور کوئی کہے کہ نبی مدد نہیں کرتا جو نبی کو مدد کرنے والا کہے وہ مشرق تو بولو ایسا کہنے والا فسادی ہے یا نہیں جواب دیجیے تو یا رسول اللہ پکارا کرو تاکہ فسادیوں کا دل جلا کرے ہم کیا کہتے ہیں میں دستگیری پاس آئے دس گیری مدد یا رسول اللہ کے ہوگا حشر میں بھی ہم سب کا نارا یا رسول اللہ یا پتا کیا چلا یا رسول اللہ پکارنا غلط غلط جو اس کو غلط کہے وہ فسادی وہ کون ہے اللہ ان کو فرماتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے تم فسادی ہو تمہیں اپنے فسادی ہونے کی سمجھ نہیں پسند جماعت کے عقیدے سچے طریقے سچے ان کے عمل سچے جو ان کو غلط کہتا ہے وہ پکڑا فسادی پہچان ہو گئی جواب دیجیے اگر نہیں ہوئی تو اور کو کسر پوری کر دوں ہو گئی پہچان اب آپ کے اوپر لازم کیا ہو گیا جب پہچان ہو گئی تو بولو فسادی سے بچنا چاہیے یا نہیں نہ ان کی مسجد میں جاؤ نہ ان کے پیچھے نماز پڑھو نہ ان کے پاس بچے پڑھنے بھیجو نہ ان کو قربانی کی کھالے دو نہ ان کو چندہ دو اگر یہ سب کچھ کرو گے تو آپ فسادیوں کی مدد کرو گے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے دو جواب جو نبی کے مخالف نبی کے بے ادب نبی کے گستاخ یہ میرے یا میرے باپ کی عزت کا مسئلہ نہیں یہ نبی کی عزت کا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے ہم کوئی اپنے لیے نہیں کہتے ہم یہی ان کو کہتے ہم ان سے ہمارا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے ہم ان کو بھی کہتے ہیں رسول اللہ پکارو تم نبی کے غلام بن جاؤ ہم تمہاری جوتیاں اٹھانے کو تیار ہیں لیکن اگر تم نبی کی گستاخی کرو گے تو پھر ہم تم سے صلح کر سکتے پھر ہم تمہاری عزت کر سکتے تمہیں اپنا دوست سمجھ سکتے نہیں نبی کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا وفادار لیکن آپ پر لازم کیا ہے اپنی مسجدیں آباد کرو اپنے آپ کو سنی بناؤ خود اپنے عقیدے یاد کرو اپنے بیوی بچوں کو یاد کرواؤ چار چار گھنٹے چھ چھ گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہو چھ چھ گھنٹے بیٹھ کے گپے ہاتھ لیتے ہو پندرہ منٹ روزانہ بیٹھ کر عقیدے کیوں نہیں یاد کرتے اہل سنت علماء کی کتابیں لو گھر میں بیٹھو خود پڑھو نہیں پڑھنا آتا بچوں کو دو وہ پڑھے خود بھی سنو بیوی بچے سب مل کر سنے بچوں کو ابھی سے عقیدے یاد کرا دو گے بعد میں ان کو کوئی خراب نہیں کر سکے گا تم ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہو وہ زمین خالی کر اپنا بیج ڈال کے فصل لگا لیتے ہیں نقصان کرتے ہوتے قبر میں انہوں نے نہیں آنا قبر میں نبی پاک نے آنا پوچھا جائے گا نبی پاک کو کیا کہتے تھے کیا منہ دکھاؤ گے کیا جواب دو گے اور سب جانتے ہو کہ ایک دن مرنا موت آنی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کو پتا کیا چلا یہ لوگ جو اپنے آپ کہتے ہیں یہ پکے آپ کہیں گے نہیں مانا صاحب وہ تو نماز کی بات کرتے ہیں سہنے کی برائی کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جوا بری چیز ہے نماز بری نماز اچھی چیز ہے نماز سے روکنا بری چیز ہے تو وہ اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کو ایسے ہی ان کے بارے میں خیال کر رہے ہیں آؤ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ فسادی کیسے ہیں ان کی فساد کی بات کیا بس ایک لطیفہ سناؤں تقریب سمیٹوں مولانا نے جتنا کہا تھا وہ ٹائم ہو گیا اب میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں ٹھیک ہے لطیفہ سن لو ایک بات سمجھانا یہ لطیفہ بھی خانوی نے لکھا اور لکھا بڑا مزے کا ہے خود ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے بڑے طریقے سے اس کسی کا نقل کیا کاتب جانتے ہیں کاتب کس کو کہتے ہیں ذرا ہاں یہ ٹیلی گرافی اب تو کمپیوٹر آ گیا نا کمپوزنگ ہوتی ہے پہلے آپ قلم سے جو لکھتے تھے کاتب خطاطی کرتے تھے ایک کاتب تھا اس کے بارے میں شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کوئی چیز لکھنے دو اس میں اپنی طرف سے ضرور تبدیلی کرتا تھا دوسروں کی غلطیاں نکالتا تھا ان کو ٹھیک کرتا تھا ایک صاحب اس کے پاس چلے گئے قرآن شریف لکھوانے کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے میں چاہتا ہوں اس کو سپواؤں تو یہ اللہ کا کلام ہے اس میں مہربانی کر کے اپنی طرف سے کوئی گڑبڑ گڑبڑ نہ کرنا تمہارے کی تحریر میں کرتے اس نے کہا جی یہ لوگوں نے تو ایسے ہی مجھے غلط بدنام کیا ہوا میں تو میرے پاس جب کوئی تحریر لاتی ہے اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ میں ٹھیک کر دیتا ہوں میں تو اصلاح کرتا ہوں میں ہر کو خرابی نہیں کرتا ہوں میں تو ٹھیک کرتا ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے اس میں میں بلا کیا کر سکتا ہوں فکر نہ کروں لو جی اجرت طے ہو گئی لکھنے کا جو میں آنا تھا وہ طے ہو گیا ٹائم طے ہو گیا وہ لینے آ گئے دو چار چھ مہینے کے بعد بلایا کیوں جی لکھ لیا جی لکھ لیا ڈی جے ان کا کاتب صاحب آپ نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں اس میں ڈالا کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ایسی آپ نے لگا دی کہنے لگے نہیں میں نے تو ویسے صحیح لکھا دو چار جگہ ذرا کچھ غلطیاں تھیں وہ میں نے ٹھیک کر کر دو چار جگہ کچھ ایسی غلطیاں تھیں وہ میں نے ٹھیک کر اب وہ ذرا کہ قرآن شریف میں اور غلطی یہ کیسی بات ہے اس نے کہا ذرا بتانا تو صحیح کون سی غلطی کہنے لگا پہلی بات وہاں لکھا تھا وہ آسادم اور ہم ساری عمر سنتے آئے ہیں آسا تو حضرت موسا کا تھا آسا لاٹھی تو حضرت موسا کی تھی اور یہاں لکھا ہوا تھا آسا آدم تو میں نے کہا شاید کسی نے غلطی کر دی ہے تو میں نے آدم کاٹ کے وہاں لکھا کر دیا کیونکہ عربی نہیں جانتا تھا کہ آسا کے اور مانا بھی ہیں یہاں معافیت کے حوالے سے یا دوسرا کوئی اس کو نہیں پتا تھا اس نے سمجھا آسا کے معنی صرف لاٹھی ہے اور لاٹھی حضرت موسا کی مجبور تھی کہ وہاں ہوا آسا آدم اور ابو کا اس نے وہاں آدم کی جگہ ہنسا کر دیا اچھا کہنے لگا دوسری کیا کہنے لگا دیکھو لکھا ہوا تھا والا قد نادانا نوح نوح علیہ السلام نبی ہے ان کو نادان لکھا ہوا تھا بلا نبی نادان ہو سکتا تو اس نے اس نادان کو فارسی کا سمجھ لیا وہ عربی کا نادانا پکارنے کے حوالے سے تھا اس نے کہا میں نے وہاں دانا نہ کر دیا ہے نادانا کاٹ دیا بتائیں گے اصلاح ہو رہی ہے یا فساد ذرا اونچی اس نے لکھوانے والے نے پوچھا جی اور کیا ہوا کہنے لگا دیکھو جی ساری عمر ہو گئی سنتے ہوئے کہ گدا حضرت علیہ السلام کا مشہور جہاں لکھا تھا وہ خرا موسا ہر گدے کو کہتے ہیں فارسی میں اس نے فارسی کا خر وہ عربی کا خر بنا لیا کہنے لگا وہاں موسا لکھا تھا وہاں میں نے موسا کا کاٹ کے کر دیا وہ لکھوانے والا سمجھ گیا کہ اس کی اوپر والی منزل خالی اگر اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا تو یہ ایسی باتیں یہ بظاہر جس کو اصلاح کہہ رہا ہے یہ اصلاح نہیں بلکہ کیا ہے اس نے کہا کوئی اور بھی کہنے لگا یہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں میرا خون جل گیا اللہ کے کلام میں بےمانوں کا نام اور فرعون جیسا دشمن اور اس کا نام قرآن میں شیطان جیسا اس کا نام قرآن میں بڑے بڑے جناب جو دشمنوں کے نام لینے لگا کہ ان لوگوں کے نام قرآن میں اللہ کے پاک کلام میں میرا تو خون جل گیا تو جہاں رون کا نام تھا وہاں میں نے تیرے دادے کا نام لکھ دیا جہاں شیطان کا نام تھا تیرے باپ کا نام لکھ دیا جہاں فلانے کا نام تھا تیرا لکھ دیا کہ ان سے تو اچھے ہو بتائیے یہ اصلاح ہو رہی ہے یا فساد ذرا اونچی بس پہچان لو یہ اصلاح کے نام پر کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا نبی کی تعظیم سے روکنے والے یہ کو صحیح عقیدوں سے روکنے والے اصلاح نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں بچنا ہے یا نہیں کے طریقے پر جو طریقہ صدیق کے کا جو فاروق اعظم کا جو عثمان غنی علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جو صحابہ کا جو اہل بیت کا ہم نماز کی ہر حق میں دعا کرتے تیرا انام کا علیہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا بتاؤ یہ صحابہ کے نام اولیا یہ وہی ہے جن پر انعام ہوا یا کوئی اور انعام یافتہ ہے یا نہیں تو انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے ہیں یہ سارے سنی اور انہی کے طریقے انہی کے عقیدے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں دنیا بھر گھوم لو مشرق مغرب جنوب شمال جدھر چلے جاؤ کے ہاتھ میں آپ کو ولایت ولی اللہ نظر آئیں گے تو سنی سچے نظر آئیں گے تو سنی جتنے ولی سارے سنی یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل تو ہم لوگ صحیح طریقوں پر ہیں اور یہ وہی منافقوں کا طریقہ طریقہ جن باتوں سے وہ روکتے تھے یہ بھی روک رہے ہیں وہ نبی کی تعظیم سے روکتے تھے یہ بھی روکتے ہیں تو ان کو اللہ نے کیا کہا فسادی تو جو فسادی ہو وہ صحیح راستے پر ہو سکتا نہیں اس کا طریقہ اپنانا نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہیں یہاں سے جب جانا ہے اپنی مرضی سے نہیں جانا تو یہاں جو چار دن گزارنے ہیں ان میں بھی اپنی مرضی چھوڑ دو رب کی رضا اختیار کر لو شریعت و سنت کو حاوی کر لو تمہاری طبیعت بھی درست ہو جائے گی مجھے بتاؤ اولیاء کرام اور جن لوگوں نے یہاں نبی کی غلامی میں زندگی گزاری ان کو کیا کمی لگی آج داتا صاحب کا مزاق بھرا ہوا ہے جہانگیر کے مقبرے پہ کوئی نہیں جاتا کیوں کہ جہانگیر نے طبیعت پر عمل کیا داتا نے شریعت پر عمل کیا تو یاد رکھو یہی زندگی ہے اصل زندگی جو شریعت کے مطابق ایمانی زندگی اللہ ہم سب کو اس پر پابند رکھے کار بند رکھے اور ہم شریعت و سنت کے مطابق بسر کریں یہی بھلائی ہے یہی کامیابی ہے میں ان الفاظ پر گفتگو سمیٹتا ہوں کیونکہ مولانا نے یہی فرمایا تھا بس میں نے جو چار پانچ منٹ زیادہ لیے ہیں اس کی معافی چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کچھ کتابیں آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں آپ جا کے سو جائیں گے میں نے ابھی جاتے لکھنا پڑھنا تیس برس ہو گئے رات کو سویا نہیں کبھی کتابیں جمع کی ہیں کیوں کوئی اور فرمایا نہیں ایک انچ کی زمین پوری دنیا میں میرے نام کی نہیں کہیں میں نے جائیداد نہیں بنائی کتابیں جمع کی پڑھتا ہوں اس میں سے نکال کے آپ لوگوں کے لیے لکھتا ہوں کہ آپ کو گھر بیٹھے ایمان کی معلومات ہو جائے چور سے بچنے کے لیے ہتھیار چاہیے ایمان بچانے کے لیے علم چاہیے آپ کاروبار میں مزدوری میں نوکری میں لگے ٹائم نہیں ہے مدرسوں میں جا کے پڑھنے کا یہ کتابیں اس لیے لکھی گھر میں بیٹھ کے پڑھو ایمان ملے غیروں کی کتابیں پڑھو گے ایمان جائے گا اپنوں کی کتابیں پڑھو گے ایمان مضبوط ہوگا اور آپ لوگوں کے عقیدے بھی درست رہیں گے تو خود پڑھیں بیوی بچوں کو پڑھائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے ذکر جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلیہ چاہیے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک میں برکتیں نبی پاک کے جسم مبارک آنکھوں کی سینے کی ہاتھوں کی ناخنوں کی شان کیا تھی اس کی جھلکیاں ایسی کتاب جو پڑھے نبی کا ہو جائے پندرہ برس کے بعد یہ دوبارہ چھپ کر آئی ہے بڑی مارے کا دلکار ایسی کتاب کے آپ یاد کریں یہ میری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید لوگ کہتے ہیں عید النبی یہ کہاں سے آ گئی اسلام میں دو عیدیں ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی یہ اس کا جواب ہے اسلام کی پہلی عید اردو انگریزی دونوں زبانوں میں پڑھیں گے تو پتا چلے گا ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا انگوٹھے چونگنے کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہاں ثبوت ہے یہ میرے والد صاحب کا پورا رسالہ اس پر یہ میری ایک کتاب ہے حقائق ایک گروہ ہے اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے ایک گروہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے دونوں کی اصلیت کیا ہے یہ کرشن کو نبی مانتے ہیں رام کو نبی مانتے ہیں ان کے ہاں کیا کیا جائز ہے چٹا چٹا ان کا پڑھیں تو پتا چلے بڑی مزیدار کتاب یاد کریں گے یہ میری کتاب ہے سفید و کیا نام ہے اس کا نام انہوں نے ایٹم بم رکھا سمجھ گیا جب انہوں نے اس کا نام ایٹم بم رکھا تو سمجھ لو یہ کیا چیز ہوگی یعنی وہ اتنا گھبرا گئے اس کتاب سے اس میں دراصل مہنگے ہیں اس کے آخری چالیس سفر پڑیں گے تو بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گے فوٹو نہیں ہے آپ سمجھنا فوٹو ہے ان کے بول سارے ان کی اپنی کتابوں سے کچھ بھی اپنی طرف نہیں لکھا بغیر سب طرح کے کیا کیا یہ باتیں کرتے ہیں پڑھو گے تو نظر آئے گا یہ وہ کتاب ہے جب اس کو وہ ایٹم بم کہہ رہے ہیں تو اندازہ کر لینا کیا چیز ہوگی ٹی وی پر ایک پروگرام آیا تھا تھانوی صاحب کا آج سے پانچ سال ہو گئے آ کر انہوں نے کہا تھا مزاروں کے خلاف باتیں کی تھی میں نے ٹی وی میں تھانوی صاحب کی کتابیں اٹھا کے جواب دیا تھا اس موقع پر یہ کتاب لکھی تھی مزارات اور تبرکات اور ان کے فیوزات مزاروں سے کیا ملتا ہے مل سکتا ہے نہیں مل سکتا سب ان کے حوالے ایسے کے یاد کریں یہ میری کتاب ہے قبر کے احکام و آداب قبر کی باتیں ڈراؤنی نہیں ڈریں ایسی باتیں کہ قبر میں جانے کو جی کیا قبر میں جسم چلتا سڑتا ہے یا نہیں قبر والے کو نظر آتا ہے یا نہیں اور قبروں میں کیا کیا ہوتا ہے اور اولیاء کی شان قبروں میں کیا گنبد بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں یعنی عورتیں زیارت کر سکتی ہیں یعنی, یعنی قبروں کو چوما جا سکتا ہے یعنی قبروں پہ قرآن یعنی پڑھا جا سکتا ہے یعنی قبر پکی بنائی جا سکتی ہے یا نہیں اور اس کے ٹائٹل پر میں نے تیئیس مزاروں کی فوٹو چھاپی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم حضرت یوسف حضرت یا نبی پاک کے والد نبی پاک کی والدہ حضور کے چچا حضرت حمزہ حضور کی بیوی حضرت خطیجت القبرا حضرت عثمان غنی حضرت سیدہ فاطمہ زارا حضرت بلال نبی پاک کی بیٹی سیدہ زینب حضرت سکینہ مولانا روم امام بخاری سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارے مزاروں کی فوٹو چھاپ